مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور ہر سو چھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے نور ہر سو چھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے آ نوا سا ابا دور ہر سکھ چھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے دور ہر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے آئے پیارے دل خوشی کا آ گیا آئے پیارے نست اہلوا سہ نمبر چھا گیا دل خوشی کا آ گیا سرکار کی پر آبا دلدار کی آمد آبا آقا کی آمد پر آبا دادا کی آمد پر آبا مکی کی آمد پر آبا بدنی کی آمد پر آبا پیارے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا نور ہر سو چھا گیا دل خوشی کا آ گیا نور ہر سو چھا گیا دل خوشی کا آ گیا